بہت سارے ماشاء اللہ پورے ہندوستان سے یہاں آئے کے اور ان شاء اللہ وہ ساتھ میں اسی لیے جیسے صبح میں بات آئی فرسٹ ایئر میں ان کو قریب کرنا اور وہاں ان کو نکالنا اور پھر ان کو ذرا دلانا ویکیشن نکالنا پھر ان شاء اللہ یہاں سے کال کمپلیٹ کر کے جانے سے پہلے ان لوگ سارے لا کر ان شاء اللہ جائیں گے اور اپنے اپنے علاقے میں جا کر ان شاء اللہ کام کریں گے اور وہ بھی کہیں گے اور جس کا ہوا بتاؤ آپ نئے ہیں آپ کو اندراسن لیا ہے جیسے کہ آپ کے پاس آپ کے ہوں گے اور آپ سے آپ کر دیا ہوگا کہ جوڑنے جانا ہے اس کو الگ الگ نے آپ کو اس پاک کے کرنے پر جو چیز ہمارے پیشن کی آسان ہو گئے جی جی جی ہاں، کو یہی انسانوں کو پریشانیوں سمجھوں اور دنیا کی لہروں کو حالات سے دکھا دیں گے آپ آئے اور اس کے میں بجلی کی آسان سے کی یہ اپنی مدد کے حوالے سے اپنی ندی کی سے کی کے کہ زندگی کے ہر کام کو اللہ کے حکم کے اس کام کو کرے اور اللہ کی اور اللہ کو کرنے کے لیے دنیا کا مسلمان کا کوئی کام دنیا نہیں ہے اس کا ہر کام اللہ کے حکم کے مطابق ہے آپ کی بات کرنی ہوتے تو اللہ کے لیے اللہ کرنا روم کیا ہے دنیا میں ایسا بچہ کرنے ہاں آخر کرانے کے آگے تجارت کرے کمانے کے لیے کی حاصل اس کی کمائی کو بدلنے کی وجہ سے ہے اجیت ہے جیسے آدمی کو بھول کر دیتی ہے ایسے آدمی کی روزی بھی اس کو تلاش کرتی ہے تو کافی ہو آپ لوگوں کو آج بھی بچے ہے آدمی کی جو مقدر کی روزی ہوتی ہے منہ سے نہیں کھاتا تو تم اسے پہنچا کرتے مقدر کی ہوتی ہے اللہ کی نیلا سب کا بنا ہے مقدل کی روزی ان کے مقدل کی روزی دکان آپ نے کہا کہ آپ کے دواخانوں میں آپ اس کی مقدل کی جتنی معافی ہوتی ہے وہاں بہت وہ آپ بہت جو بنتا ہے ضروری حال آپ اسے اپنی اپنی سے چیزیں اس کا کھانا اس کے پیٹ اسی کو پتا تو روزی دیتا ایسے ہماری آپ کی مقدر کی روز ہے آپ کی محنت سے نہیں ہوتا اگر محنت سے ملتی ہے تو روزی تو جس کے پوری سب سے ہے سب سے زیادہ میں تو کر دو گروپی کو میں نے کو دیکھا ہے اوپر تین کے ہیں دو یاد کے اور دو ہاتھ میں ہے اس کا مان لے کر چلتا ہے کسی کو یہ دے لیکن اللہ نے مقصد کی روٹی اتنی دیر رکھی تھی کہ بہت بڑے مقدر کا کھاتا ہے کہ گھر میں اپنے کھانا پڑتا ہے بچوں کو بھی کھاتے ہیں اب جو موتی اقبال کے پاس آئی ہے وہ مقدر کی مقدس تو باپ کے میں کیا آتا ہے اس بچے کو باپ نے کہا اور بچے کی مقدر مقدل کی ہوگی تو اس کے ہاتھ میں دوسروں میں ان کی بیٹی ہو اور تقریب پر ایمانہ بن رہے ہم مسلمان ہیں شکر ہے اللہ نے مسلمان بنایا اور ایمان والا بنا ہے اور مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے کے نتیجے میں ہمیں اتنا یقین اللہ کا لینا ہے اللہ کا ایمان کہ ہم ایک گھر سے یہ پتھر ہے اسے بھی وہ پتھر کی مورتی کسی کی بھائی ہم ملتے بڑی پہاڑ پر بڑی پہاڑ پر بڑی جھاڑ کے سامنے کے لیے دوستوں سامنے سامنا بھی ہوتا ہے پہاڑوں پر بٹا کے آپ ہاں اللہ کا شکر ہے اللہ نے تمام پرپوزہ میں ایمان دے کے اتنا ایمان تو مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے کے نتیجے میں ملا ہے کہ ہم کسی کے اللہ کے سوا کسی پتھر یا کسی اور معاملوں کے سامنے نہیں بولے مان آگے کے ایمان کو حاصل کرنے کی کرنے کی ضرورت ہے ایک ایمان کا کرنا چاہیے ہم اللہ ہی کی مانیں اور اللہ کے خلاف کسی کی نہ یہ ایمان محنت کرنے سے بنانا پڑتا ہے جبکہ ایک دن میں یہ بیماری کی طاقت پر واقع کرتی ہے تو پھر آدمی کی زندگی اللہ کی اطاعت نہیں ملتی اور جس کی اللہ کی اطاعت زندگی میں لاؤ گے اتنا دنیا پر اللہ اثر کر گا اس لیے بھائی کرتے جو ابھی آپ اللہ سے کہا جائے پہلے بات کا فیصلہ تو کرو یہ بات آپ کی ہے کہ بھائی کیسے جائیں گے بدلا دے جائے گا آسان وہی کرے گا آج تک سے بہت زیادہ لوگ ڈاکٹر ہیں سبزی میں لگے ہو اور آپ کی جیسے پریکٹس کر رہے ہو لیکن اس کے باوجود ہر سال لگا رہے ہو ہاں اور وہ بھی ساتھ چار مہینے سے جاتے بچوں پر دوسرے کو رکھتے ہی آتے اپنے دونے لگا کر آتے ہیں تو ہم جتنا کماتے اتنے زیادہ کما کر ہم کو وہ دیتے ہیں ہوتی ہے امریکہ سے بند کرتے ہو ہمارے لیتے ہو ہوئی پر اچھا اگر آدمی اپنے آپ کو بیٹی سمجھ کر دین کی محنت اور دین کے خاطر چھوڑے گا تو وہ بیوی بنتا ہی ہے جس کا دوسرا ہوا ہے وہی کا مطلب ہے وہ میری علاج کے لیے بارے نہیں ہوگا جیسا منا کو یادیں کٹو بدل میں تیرے دونوں ہاتھوں کو آنکھوں سے بھر دوں گا اگر دیکھا ہوگا بہت سے بڑے ماتا بہت سے بڑے دنیا کے کاروباری لوگ ان کے ٹیبلوں پر تین تین چار چار ٹیبلوں اور فورا جی؟ میری ایک ابھی بات کریں کہ یہاں دوسرا ریڈ ہوتا دنیا ہے ابھی ایک جگہ لے آؤں آؤ گھٹور کرنے جا رہے ولا اصول تو فخر اور میری میں فخر کو ڈھونڈنے والا کروڑپتی کا پاپ بنا ہوا ہے لیکن سب نہیں ہو رہا اور مجھے نکلنا ہے اور کوئی اور کوئی کوئی راستہ ہندوستان میں دبئی دبئی میں یوروپ دنیا کے اور ملکوں میں اپنی برانچیں کھولنے کے چکر بھی مارا جاتا ہے اس کا پیٹ بھرتا مدافعت ہے ہاتھوں کو ہم سے بھر دوں گا اور میرا خطر دور نہیں ہوگا اپنا نام اللہ سے دوستوں تو تمہارے تمام حالات بھول جائیں گے اگر اللہ نے اپنا معاملہ درست نہیں کیا ہے نماز ہماری نماز چویں ہمارے غریبوں کا آسانی کی کاش کر آتا ہے چلے ہم گناؤں کے جا رہے ہوں دوستوں اللہ کے جو آدمی اپنا بگاڑے گا اللہ اس کے حالت بگاڑے گا اور جس کے حالت اللہ بگاڑے گی اس کے حالات کو نہیں بنا سکے ہم دنیا میں گئے امریکہ بھی گئے کئی مرتبہ میں سب جگہ قومے ڈالے ہیں سب جگہ قومے ڈالے ہیں سب جگہ زبان ہے کون ہے کہ موجود صاحب دعا کیجیے ہم اس روپ میں بہت پریشانی ٹینشن ٹینشن ٹینشن ہے سے ٹینشن ایک ادا کیا گیا ہے پر ہو رہا ہے اپنی زندگی ذمہ داری کو جو انتظار کی اگر ذمہ داری دی گئی ہے تو ذمہ داری دل سے چھوڑی ہے جس دن آدمی اللہ کی ذمہ داری ہمارے پاس وہ ذمہ داری ہیں ایک اللہ کا بندہ بن کر جینا صحیح ہو ڈاکٹر بات کروں پہلے اللہ کا بندہ ہو دنیا میں پیدا ہوئے سب سے پہلے کان میں اذان کیا لگے گا اذان اور ایک تو دنیا میں کیوں آیا ہے اور اگر وہ سوتر میں لگے گا تو میرے کیسے بنے گی یہی سنایا گیا اذان میں جو بنتا ہے سب سے بڑا انتہا ہے تو دوسری جیتے کون چھوٹے ہیں چھوٹوں سے کافی کرنے کا بڑے کافی کا یا تو اس سے ماما لے کر ہاں، اللہ کا ایک لگ پیدا کر کے لوگ مجھے اللہ کے ساتھ نام سے ہوتے اور اللہ کی رات کی اس کا یقین تھا کہ بھی زندگی کے ہر کام میں میرے قدم انداز کرتے ہیں اللہ کے یہ معمولی چیز نہیں ہے ویل پاور ایمان سے آدمی کو ملتا ہے جتنا ایمان دن میں بنے گا اس طرح سے ویل پاور آئے گا مطلب وہ ہر کسی سے لگے گا اس کی زبان سے اللہ بہت بڑا ہے بڑے سے بڑی ترقی میں بھی اس کے دل کی آواز کے اللہ بہت بڑے ہیں اندر اندر کریں گے جس دل کو اندر سے سکون گا اور جیسا اللہ سے اس کا گمان ہوگا اللہ اس کے ساتھ ایسے واپس ایک بات آپ سے میں کہیں ختم ہوں اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی کام آسان نہیں ہوگا ایک بات اللہ کی توفیق کسے ملے گی اوپر سے بڑے بڑا صحابہ کے لیے اللہ ہے سے بندی پر جان دینا آسان اور گا اور پھر اور اللہ کے راستے جانے تو پھر اس کو ملے گی اس آدمی کو ملے گی جو اللہ سے معاملہ کرے گا یہ کرنا ہے اور کروں گا اور پھر اللہ کے لیے آسان کرے گا کیونکہ اپنی چیز کا ارادہ صحیح مان لے گیا کہا ہے بولنے کے لیے کہتے ہیں آج اس دوا باہر میں بڑھنی ہے دوا دواخانے میں اللہ کا بندنا بن کر دوا خانے میں کرنا ہے خدا کی مخلوق خدا کی مخلوق کو لمبا پہنچانا ہے کیوں میں سار کی مخلوق کو لمبا پہنچاؤں گا اللہ میرے ساتھ ہو جائے گا اور جب اللہ میرے ساتھ ہو جائے گا پھر ہر کام آسان ہو جائے گا اور اللہ روزی مقدر سے مقدر کی گا سے برکت بھی دے گا کوئی آدمی مقدر کی روشنی سے زیادہ نہیں کما سکتا اس کی مقدر روزی اللہ ہرا رکھتا رکھتا اللہ نے انسان کے پیدا ہونے سے پہلے کی ماں کے پیٹ میں فرشتوں کو بھیج کر دنیا میں کتنا کیے گا پیدا کیا ہے اتنے سوبینا ہے دنیا میں اس کی مقدر کی ہونی کتنی ہے وہ پہلے بن چکن رہی اور اللہ نے سب طے کر رکھا ہے کہ میں میرے بندے کی روزی مفتر کی پہنچاؤں گا اب چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو چاہے اللہ کا اللہ کا گرے کرنے والے غلامی کی جانے والا ہو اللہ اس کی مفتر کی روزی کو حال میں اسے پہنچائے گا نہیں ہے اسے نماز دیے گی جو ہونے والوں لیکن جو آدمی اپنی مدد کی روزی اللہ کو راضی کر کے لے گا یعنی اللہ کا بندہ بن کر اللہ کی اطاعت کرتا ہوا نبی کی نبی نے جو ذمہ دی ہیں ان ذمہ داری کو پورا کرتا ہوا اپنی مقدر کی روزی کمائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے مقدر کی روزی خوش ہو کر دیں گے مقدر کی روزی خوش ہو کر دیں گے بچہ اپنے ماں باپ کے کام کو کرتا ہے برابر اور اس کے کاموں میں تو ماں باپ اسے دیتے ہیں جو بھی دیتے خوش ہو کے دیتے ہیں مقدر کی روزی اللہ تعالیٰ دیں گے خوش ہو کر دیں گے برکت کے ساتھ دیں گے برکت اسے برکت ہوگی برکت کے معنی یہ ہے کہ مقدر کی روزی سے ایسے کام کو کام میں کرتا ہے اور تیسری یہ بات یہ ہے کہ اللہ وہ پتھر کی روزی رحمت بنا کر دے اللہ کے گھر میری دعا ہے اللہ حکم دے کر بیماری یقین والے آتا اللہ میں اس سے ایسے سے پناہ مانگتا ہوں جو مان میرے لیے ادا ہو ہے ہیں ابا کہیں کرے جاتے ابا کو بھی جمعے جاؤ تو جمع اللہ سن آج مال لاز ہے زیادہ آئے سب سے کچھ ہی ہے ڈیٹ ویٹ آف نہیں گورنمنٹ کے ساتھ خرید جاتی ہیں تو چوری کر جائیں گے یہ میں نے کہنا چاہتا ہوں نظام ختم کر جائے گی اور کسی کو پتا بھی نہیں سکتا کہ وہ پیچھے پڑ جائے گا کہ بھائی تھوڑے آزاد ہے اور کسی کے پاس جا کر انگریسٹمنٹ انگویجمنٹ میں یہی دیکھا جائے گا سب ادا ہزار سال تک ہاں اس لیے گیا ہندو کے لیے بہت بھی مانگ ہوتی ہے تنگ ہو جاتی ہے جمع ہوتے ہیں ہماری مسجد کو کچھ بڑھا گیا جائے مسجد چھوٹی پڑتی ہے ہمارے ہندو گئی تھا کہ جب مسلمان پار رہتا ہے تو مسجدیں بڑی نظر آتی ہے اور جب مسلمان مسجد میں آ کر نماز پڑھ لیتا ہے تو مسجد تھوڑی نظر آتی ہے ہاں۔ مسجد میں جمع کے دن نماز پڑھنے والے آتے جو مسلمان جمع کی نماز کچھ صبح کی نماز پڑھنے والے پر تو مسجد کے دروازے میں کھڑے ہو کر اتنا ہی پوچھو کہ ابراہیم بھائی آئندہ جمعہ کو نماز پڑھنے آؤ گے اتنا سوال کرنے کے ساتھ چاہتے چاردار ڈوب جائے گا اور نماز اگر تم نہ پوچھو آئندہ جمع جواب کریں آئندہ جمع نماز پڑھنے آؤ گے وہی کیا کو یہ کہا کہ مسلمان میں جمع کی انداز کی بہت ابھی تو سات جمع سارے مانا جا رہی ہے لیکن اندر اتنا مضبوط ارادہ کر کے جا رہا ہے کہ جمعہ کی نماز کو آدھار پہ پڑھنی پہ اللہ تعالیٰ ہر حال میں اس کو نماز کی پودے دیتا ہے گھر وسطی جب بمبئی گیا تو وہاں بھی مسجد تلاش کر کے تمہاری مسجد کی قبول مل جائے گی کا بیٹھتا ہے ہاں۔ اور اگر یہ کسی مسلمان بات کا کہیں کہ نہیں بھائی اللہ تمہاری نواز قبول فرما بھی قبول فرما دیں اصل کی نماز سمجھ آؤ گے اتنا مجھے تو کچھ جاتی کا فرق ہے ان شاء اللہ اصل کی نماز دو گھنٹے کے بعد پڑھنے کی وہ یاد نہیں رہتی ہے اور جمعہ کی نماز سات دن کے بعد پڑھنے کی وہ یاد رہتی ہے اللہ لوگ دیتا ہے آپ سے بھی دن بھائی بنے کی بات کہ یہاں جانا ہے تو پہنچا کیا آپ کے دوسرے بات سے لوگ ایسے ہوں گے جو لوگ انسان اچھا کو نہیں کرو وہ نہیں ہوں گے تو پھر اندر کمزوری اس سے آپ پہلے سے یہ کرو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں زندگی بن من چاہیے نہیں گزاروں گا اللہ کی چاہ کے ساری زندگی گزاروں گا اللہ کو کیا ادا کر رہے ہیں دوسرا میں اردو کاؤنسل کی ہوں جہاں دنیا کے تمام انسانوں کو اللہ کے کہ کرنے والا دین ان کی زندگی میں زندہ ہو اس کی پر مینیفٹ ذمہ داری ہے اللہ کے نبی کی بات کو لے کر دنیا کے آخری سے کر جاؤں گا ابھی ہمت سے کیسے جاؤں گا تم لے جاؤ کیسا لے جائیں گے کب لے جائیں گے اندر کے لیے کیسے آئے گی ہمارے نے بمبئی کی نہیں دیکھا زندگی اللہ کو کہہ رہے ہوئے اور اللہ نے ہمیں مشرق میں ٹی وی تک پہنچایا اور مغرب میں امریکہ کے بہت سے ملکوں کو بن جائے گا امریکہ اور پتا نامے ہر جگہ کا بن جائے گا افریقہ کے اکثر ملکوں میں بن جائے گا اربوں کے اکثر ملکوں کو جائے دیش کے حال میں دنیا کے حال میں اور ان شاء اللہ اگر ویج کھولیں گے چاند میں بھی آئیں گے اللہ پہنچائے گا تم اپنی جی کو مت دیکھو تم کو اللہ کی دنیا پر طے کرو میرا اللہ بڑی بڑے والا ہے اور ہے بیٹھے ہلاک بڑا آسان کرنے والا ہے اور اس اپنی بیٹی کے نظام پر یہ فرمان ہے کہ میرا بندہ مجھ سے ایسا سمان کرے گا میں اسے ایسا معاملہ کروں گا اگر آپ نے یہ کام طے کیا تو ان شاء اللہ پوری دنیا میں اللہ کی بات کو دے کے جانا ہے اور میرا اللہ آسان کر دے گا تو اللہ آپ کو پوری دنیا میں بن جائے گا سب تیار ہو ہاں۔ ارے میری بات سمجھ میں آ رہی ہے کون لے جائے گا اللہ بنا دے گا اور اللہ ہی کی پبلک سے جاؤ گے چاہے کوئی ہمارے یہاں جو منگل ہے کیا کہتے ہیں بنگال وہ بنگال صبح جا کر دیہاتوں میں اس کو بالکل لا کر جمع کر کے گودے لا کر بیچتے ہیں اسی کے ان کا چلن تورنت ملتا ہے اور اسی میں سے وہ بیرون کا سفر کرتے ہیں باہر لوگوں میں جا جا رہے رہے ہو میں ہو آپ تو ماشاء اللہ پڑھے لکھے لوگ ہو اور ماشاء اللہ نے تمہیں ایجوکیشن دے رکھا ہے دنیا کے سے واقف ہو اب تو ہم انداز سے واقف ہو جائے میرا اللہ بڑی قدرت والا ہے اور میرا اللہ ہر چیز میں ہر چیز کو آسان کرنے والا ہے اور جب وہ کسی چیز کو کرنا چاہے تو وہ تو ہو جا اتنا کہہ دیتا ہے وہ چیز ہو جائے گی تو اللہ دل کے آسان کرے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں آپ سے کام لے گا اور آپ کی زندگی بنے گی اور اصل زندگی آخرت کی ہے دنیا کی نہیں چھوٹنے والی ہے جس کی آخرت بن گئی اس کا سب بن گیا اور مسلمان کا غیر مسلم یہی بدل ہے کہ مسلمان بھی دنیا کے کام دنوں میں اور باب کے میں جاتا ہے اور غیر مسلم بھی اس پہ جاتا ہے لیکن مسلمان اپنی آخر بنانے جاتا ہے اور غیر مسلم اپنے بھی بنانا یہ فرق ہے تو سب کی سب طے کرو ان شاء اللہ اور زندگی آخر بنانے کے لیے سے اپنے آپ کے دنیا کے اسباب سے کریں گے اور اللہ کے دین کی محنت کو اپنی زندگی کا کام بنا کر اللہ کے لیے کریں گے کرو گے ارے کرو گے اور مت کرے گا ذرا ہاتھ بھی کرو ہمت بھی کرو گھبراؤ نہیں اور پوری دنیا میں کیا کرتے امریکہ تمہارا محتاج ہے خدا کی قدم تم امریکہ کے محتاج نہیں ہو امریکہ مخلوق ہے اور اس کا خالص ہے تو ہمارا خالص ہے ہم اس کے محتاج ہیں کہ کتنے ملک دنیا میں پیٹرول والے دنیا والے یہ سب خدا کی قدم پریشان ہیں ان کے پاس کوئی پریشانی کا راستہ نہیں ہے ان کی پڑے تلاش راستہ تمہارے پاس ہے وہ تمہارے متا ہے ان کی ٹیکنالوجیاں کچھ کام نہیں رہیں گی میں پوچھتا ہوں اگر اللہ تعالیٰ ہوائی طوفان امریکہ میں بھیج دے امریکہ میں ضرور ملتا ہے اگر اس کا نام سکتا ہے نہیں اگر اس کی ترمیم کو اس کا ریزرو شروع کر تو مسئلہ کرنا چاہتی ہے اور ہم سرکار بڑی ماننا ہے ہر حال میں جو ماں کے پیٹ میں جس ہم کو پالا ہے بچہ پانچ مہینے تک ماں کے پیٹ میں زندہ رہتا ہے اس کو آکسیجن کون پہنچاتا ہے بچہ ماں کے گھر میں بنتا ہے تو ماں کا پیٹ ماں کے پیٹ میں گھر نہیں اس رحم دانے میں وہ بچہ اور پھر اس بچے پر ایک اوپر خبر کہیں سے ہوا جانے کا راستہ نہیں ہے اگر رحم دانے میں سوراخ ہو تو وہ بچہ رہ نہیں سکتا اب اس بند کوٹری میں پانچ مہینے سے کسی کرتا ہے ارے بولو بغیر دکان بغیر کاروبار بغیر بغیر پیٹرول کو ماں باپ کی کوشش کے اللہ اپنی قدرت سے پانچ مہینے اس کو پال کر کھاتا ہے وہی اللہ زمین و آسمان کے پیٹ میں اپنی قدرت سے ہے اور کوئی نہیں ورنہ دنیا میں تو گے کہ بڑی بڑی کمپنی والے محنت کرتے کرتے کرتے کنگال ہو جاتے ہیں کمپنیاں چالو ہیں کمپنی محنت کر رہے ہیں اور آخر میں کہتے ہیں ہمارے پاس نہیں خدا اللہ ہے ہاں اس بھائی اللہ کے لیے آج سے کام کرو خدا کی کے ساتھ ہمدردی کرو مال جمع کرنے کے میں نہ پڑو اللہ نے آپ کے سنر کیا ہے ڈاکٹر صاحب آپ کے سامنے ماشاء اللہ سب بات سوچے رکھتی ہے کہ آدمی تمہاری ہمدردی پر اس کو خدا نے تکلیف دور کرتی اندر کی دل کی دل کی آنکھ سے جو دعائیں کرے گا وہ دعائیں تمہارے آپ کو ہوگی تمہاری مشکلات اللہ کا کرے گا اگر ہم نے ان پر ہمدردی نہیں کی ہم اپنی دنیا کے چکروں میں پڑے گئے اور اور خدا کی مخلوق کے ساتھ ہماری ہمدردی نہیں اللہ کو ہمدردی کو پسند کرتا ہے اللہ اللہ کو اللہ بہت پسند ہے جو اللہ کی مخلوق کو پسند کرتا ہے اور اللہ کے اللہ نے اپنے دلی دلی پر فرمائی کے ہم پھر ہم تم گرمی والوں پر رہنا کرو آسمان والا بیان کر دیا اس لیے بھائی سب کو سب طے کرو کہ ان شاء اللہ چار مہینے لگائیں گے لگاؤ گے لگانے کی بات ہے طے کرو پہلے ابھی نہیں کہ تم ابھی چلے جاؤ اللہ سے معاملہ فائدہ تیرے کہیں دل نہیں رہ جائے تم نے ہمیں اپنی زندگی کا نمائندہ بنایا ہے انہیں صحابہ سے پوری دنیا میں کام دیا اور یہ اللہ سے پورے کام دیا اللہ ہمیں بھی اپنی ڈیلی والی محنت کی رپورٹ فرمانے اور ہمارے بھی آسان کروا دے اگر یہ معاملہ اللہ سے کر گے اللہ ان شاء اللہ آسان کرے اللہ ہمارے بھی آسان کرو گے ارے کرو گے اس سال چار مہینے لگانے کی ارادہ بہت کرتا ہے ان شاء اللہ میں کوشش کروں گا پھر اللہ آسان کر دے گا میں اس سال چار مہینے لگاؤں گا میرے کون کرتا ہے کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہوئے تو میں نام میں نہیں لکھوں گا تم کیا کھڑے ہو جاؤ اللہ یہ معاملہ کرو کہ ان شاء اللہ میں سے معاملہ کرتا ہوں کہ اس سال چار مہینے اللہ کی راہ میں نکل جاؤ نکلوں گا کوشش کروں گا میرا اللہ انداز میں آنا ہو جاؤ گھبراؤں میں گھبراؤں میں آپ سے کہا ہاں میں دنیا کے تمام لوگوں کو اللہ نے مجھے پہنچایا یہ کوئی دل نہیں ہے آؤ بڑھ گئے اور جب میں لگڑا ہوں اللہ نے پہنچایا اور بڑھ گیا گھبرا نہیں مستا اسے فکروں سے لے ناپا کے پاس سے لینا ہے میں کسی سے مانگنا ہے میرا اللہ میری آسان کرے گا میں اللہ ہی کی پوجا کر اپنے آپ کو طے کراؤں اور جگہ بہت کھڑا ہوتا ہے جتنی تمہاری مشکلات اور مشکلات کر کے آسان کر کے اللہ کا تمہیں سکھ نکالے گا اور ان کو آسان کرے گا اور کرے گا اللہ کو کرے گا اچھا ایک بات تو طے کر لو ایک چار مہینے کی اجازت تو قریب ہو کہ ان شاء اللہ چار روز لگائے لگاؤ گے ارے لگاؤ گے ماں باپ لگے گا کھڑے ہو جاؤ بس یہ تو یہ تو کام کرتا ہے ان شاء اللہ چاند لگائیں گے اور گھر میں کھڑے گھبراؤ بالکل مت گھبراؤ اللہ سے معاملہ کرو بڑا وہ بڑے قدرت والا ہے اور اپنے بندوں کی حیثیتوں کو بہت بدل کرتا ہے میں اللہ کو اللہ کو مانتا ہوں اللہ اللہ کرنا ہوں اب اس کا تو تم کر سکتے ہو یہ ایک ساتھ آگے ایک بچی کو شاید آگے کر لیکن اب یہاں سے جا کر اپنا نظام بنا لیں محنت ایک تو اپنی مسجد میں روزانہ جو جماعت بیٹھتی ہے جن کی ہے کہ ہمارے میں ہر مسلمان میں کمال دکھاؤ جگہ کھلاؤ مسلمان کی زندگی میں نہیں آئے فکروں کے لیے جمع ہوتے ہیں اور اس کے لیے محنت کی ترقی بناتے ہیں چوبیس گھنٹے میں سے چوبیس گھنٹے میں سے ڈھائی گھنٹے اللہ کی تصویر کرنے کے لیے اپنے محلے کے ایک ایک گھر پر ایک ایک فرد کی اللہ کے لیے ملاقات کرنی ہے اور ان کے ساتھ بات چیت کر کے انہیں اللہ کی رہنے والی محنت میں لگا کی کا کرنی ہے یہ وہ آپ سکتے تھے روزانہ روزانہ کی نماز کی پابندی پابندی سے نماز پڑھو اور آپ کی کیمان بھی پڑھو آپ کے جو مشن ہے آپ کا جواب میں نماز پڑھنے جانا ان کے دعوت بنے گا ڈاکٹر صاحب جس سے بھیجے اور نماز جماعت سے پڑھتے ہیں مجھے بھی پڑھنی چاہیے اور آپ آپ کے ہر پیشن کے ساتھ آپ کی کا جو نہیں دے رہا پیشن یہ اللہ کا بندہ بنے نمازی بنے اللہ کے نبی اور مزید بن رہی ہے ان سے میرے بھائیوں اس سے بہت سے بات کرنا ہے کرنا اور میرے دوستوں احساب کی نماز کسی حال میں پیدا نہیں ہونی چاہیے آدمی بھی کی نماز پیدا کرتا ہے تو آپ کی کی ذمہ داری سے نکل جاتا ہے کی ذمہ داری جانے کچھ نہ لوگوں کی طرح پابندی اپنے بچوں کو پابندی کراؤ ہمارے ساتھ ساتھ کے بچے انہیں نماز کی پابندی کراؤ اور بہت پیار محبت کے سوال ہو تاکہ پندرہ سال کے بچے ہونے تک جن میں نماز کا استعمال آ جائے پھر ہمارے بچے کالیٹیبل پڑھنے بھی جائیں گے تو ان شاء اللہ وہاں گھر کی نماز کا اہتمام کریں گے اور اپنی کو لے جائیں گے حالات اور ستائیس بھی کماؤ اب تم یہ کہتے ہو پیسے کا کیا ہوگا جاؤ کر تو ڈاکٹر دے دیا آپ ہمارے بہت سے لوگ جو مہینے کی فلاں تاریخ کو یا سننے کی فلاں ہفتے کو مجھے تین دن لگانے ہیں ان کے اپنے دواخانے میں یہ ٹکر ہوتے ان تاریخوں میں میں دور کرنے میں نہیں ہوں ان کے ان کے جو پیشنٹ ہوتے وہ اپنے بھی جاری اپنے اب ان کی ان کی ہیں اس پرشن نہیں ہے اور ان شاء اللہ بہت ساری تباہی کر دیا کی پابندی روزہ میں کی کا اہتمام کرو قرآن کی سیوا سے قرآن کی زیادہ پابندی نہیں کرو رمضان میں نہیں بنتی ہے قرآن قرآن تو رمضان میں اترا ہے لیکن پوری زندگی کو دنیا بھر میں قیامت کر کے پڑھنے کے لیے اپنی قرآن کی بات جانتے کو قرآن سے پڑھنا سیکھو سیکھو اور اپنی اولاد کو قرآن زندگی کا حاضر بنانا یہ چیز ہے حاضر بنا لیکن حاضر بنانا قابل نہیں ہے حاضر بنانے کے بعد اپنے بچوں کو ضروری ہے دین کا دینا پڑ جائے آج کے دن میں یا بچوں کو سے بڑا کرنے کے بعد نئی کارکروں نے ہندوستانی کوشش اور اپنے آپ کو برقی سے ٹیوشن کرے گا جو اعتماد کی ٹیوشن کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا اللہ کے قریب کی دعا ہے ہاں، اللہ ایسا تو محتر کر کے ان لوگوں کی جو تیرے دین کی مدد مدد کرے اور ہمارے تمہارے میں اتنا کرو باقی تمہارے وجہ سے نہیں کرو گے باقی ہے نا وہاں پندرہ جگہ دو ہزار تیئیس محمد محمد

سے لوگوں کو سنا کے جتنے لوگ پتا ہے ایسا میں اپنے ہم نے اپنے معاف کرنا ایسا ہم ہماری مزدوروں کو کچھ کرنا اللہ اجتماع کی جان اور مال اور صلاحیتوں کو برباد ہونے سے حفاظت کرنا محمد کے اجتماع کی جان مال اور صلاحیتوں اور رنگوں کو احباب پوری رضا اور تعمیر کے لیے ہماری مالیوں نے یادیں کیے ان کی یادوں کو قبول کرنا ہمارے گھروں کو ایمان کے ماحول میں ہمارے گھروں میں میرے والی محنت کو زندہ کرنا اللہ سو تین کو ایسا ہماری زندگی میں اور امت میں میں پوری دنیا ایسا کو زندہ کرنا پڑھانے کے محنت کو قبول کرنا کے بندیوں نے ہم سے دعا ہمارے دیکھا یا مٹوق سے یا ہڑتال ہیں یا جو کہنا چاہتے تھے

ہمارے لیے یاد کرنا آسان پہلا پہلے محنت میں میرے درج میں اپنے آپ کو بتایا بتایا پہلا اس میں اپنی کام لگانے کی کافی پسند کرنا پہلا پیدا کا مانگ رہا ہوتے فرمانے نہیں مانتے تھے اپنے دنیا پتے بندے پہ موت بڑھانے کام آتی ہے ہم چاہتے ہیں ہمارے بڑا Thank you.